جریر نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے منصور سے انہوں نے ابراہیم سے اور انہوں نے القامہ سے روایت کی کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی ابراہیم نے کہا آپ نے اس میں زیادتی یا کمی کر دی پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے عرض کی گئی اے اللہ کے رسول کیا نماز میں کوئی نئی چیز یعنی تبدیلی آ گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا صحابہ نے عرض کی آپ نے اتنی اتنی رکاتے پڑھائی ہیں راوی نے کہا آپ نے اپنے پاؤں موڑے قبلے کی طرف رخ کیا اور دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا پھر آپ نے ہماری طرف رخ کیا اور فرمایا اگر نماز میں کوئی نئی بات ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا لیکن میں ایک انسان ہوں جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں اس لیے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو اور جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز کے بارے میں شک ہو جائے تو وہ صحیح کی جستجو کرے اور اس کے مطابق نماز کی تکمیل کرے پھر صحف کے دو سجدے کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چوہتر